گا تو اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے بچا لے گا اللہ رب العزت نے ان آیات میں ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کے لیے جنت فردوس کی نوید سنائی ہے ان الدین آمن و الصالحات جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کر لیں کانت لہم جنات الفردوس فردوس ہے ان کی مہمان نوازی کے لیے جنات الفردوس ہیں جو سب سے اعلی جنت ہے سب سے اونچی بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ فو کہا عرش الرحمان جنت فردوس کے اوپر اللہ کا عرش بھی ہے ایک عربی مقولہ ہے الجار و قبل دار کہ گھر سے پہلے پڑوس دیکھو اور یہ کتنا عمدہ پڑوس ہے اللہ رب العزت کا جوار اور اس کی پڑوس تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہمان نوازی ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو ایمان اور عمل صالح کی راہ پر گامزن ہے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے لن تدخل جنت احتیاط میں اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ ان تمام جزیات کے ساتھ جن کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے اور پھر عمل صالح نیک عمل جو اللہ تعالی کے پیغمبر کی اتباع کا نام ہے تو یہ وہ دو عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن پر انسان کو جنت فردوس کی وراثت مل جاتی حالانکہ عام حالات میں ایک بلش کے برابر جنت ہم پوری دنیا خرچ کر کے بھی نہیں خرید سکتے لمبا ساؤتھ پھر جنت خیمن دنیا معافی ہے جنت کی ایک بالش دنیا و معافی ہاں سے بہتر اگر عام حالات میں آپ یہ سودا کرنا چاہیں تو پوری زمین خرچ کر کے بھی ایک بالش جنت کا سودا نہیں کر سکتے مگر اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل صالح پر یہ عظیم نعمت عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے چنانچہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ہمارا ایمان ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو خبر ملتی ہے اس پر ایمان ہو کتاب و سنت سے جو کچھ ثابت ہے اس پر ایمان ہو اور کسی قسم کا کوئی شک یا خلجان نہ ہو کوئی تردد یا تعمل نہ ہو اللہ اور اس کے رسول کی ہر خبر برحق اور سچی ہے اگر ہمارا یہ ایمان تمام شوائب سے پاک ہو تو یقیناً یہ ساتھ سے ہمیں میسر آئیں گی صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ اعظم کا فرمان ہے من شاہدہ اللہ راحل ان محمد الرسول اللہ جو شخص یہ گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور عقیدہ توحید پر قائم ہو جائے اور یہ بھی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے بشاہد ان عیسا و رسول اور یہ بھی گواہی دے دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں کیونکہ ایک قوم پوری زندگی اصرار کرتی رہی کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہیں اور اب تک وہ اس پر قائم لیکن جو شخص ان کے اس عقیدے کی نفی کرے گا اور یہ اس کے ایمان کا حصہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں بکری متبو القاح اللہ مریم اور وہ اللہ کا کلمہ ہے جس کا اللہ نے مریم کی طرف القاع کیا یعنی کم کہہ کر پیدا کر دیا برے ہم ہو اور اللہ کی پھونک اور روح سے پیدا ہوئے یہ گواہی دے دی بل جنت و حق اور یہ گواہی دے کہ جنت بھی حق ہے بنار و حق اور یہ گواہی دے کہ جہنم بھی حق ہے اور یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں دونوں بن چکی ہیں فرمایا کہ اللہ جن اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا امر امن اس کے جیسے بھی عمل ہو یہ ایمان کی شان اور اس کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت ایسے انسان کو جنت ادا فرما دے گا اس حدیث کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے بالآخر جنت دے ہی دے گا اگر کوئی گناہ ہوئے گناہوں کی سزا اللہ تعالی کے عدل کا تقاضا ہوا تو اللہ رب العزت اسے جہنم میں ہمیشہ نہیں رکھے گا بالآخر آخر عطا فرما ہی دے گا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس حدیث میں جن چیزوں کا ذکر ہے اللہ پر ایمان اللہ کے رسول پر ایمان جنت پر ایمان جہنم پر ایمان پھر عیسا نے صاحب اسلام پر ایمان یہ ایسے امور ہیں کہ جو صحیح معنی میں اس ایمان کا ادراک کر لے وہ گناہوں پر اصرار نہیں کر سکتا جسے یہ معلوم ہو کہ جنت اللہ کی مخلوق ہے اور وہ اللہ رب العزت کی عظیم الشان نعمت ہے تو پھر اس کی ہر کوشش اس کی ہر حرکت اس جنت کو حاصل کرنے میں فرق ہوگی وہ گناہ نہیں کرے گا اسے اگر معلوم ہو کہ جہنم بن چکی ہے اور یہ اللہ کا دردناک عذاب ہے اور میری یہ چمڑی اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی پھر وہ گناہ نہیں کرے گا جنت اور جہنم پر حقیقی ایمان کا تقاضا یہی ہے اس لیے فرمایا کہ پھر وہ جیسے مرضی عمل کر لے یہ اللہ کی طرف سے ایک تلقیہ ہے کہ جس کا حقیقی ایمان ہوگا ان تمام چیزوں پر اس کی زندگی معصیتوں سے اور نافرمانی سے پاک ہو جائے گا پھر وہ عمل صالح کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت کرے گا اور یہ حفاظت اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے وہ عظیم انعام ہے جو بندوں کہ دنیا اور بندوں کی آسمت دونوں کو سنوار دیتی ہے یہ عمل صالح ہے اس میں بڑی قوت اور برکت ہے اس لیے اللہ رب العزت نے جو زندگی عطا فرمائی ہے اسے ان نکات پر پیش کرو پرکھتے رہو اور ایمان اور عمل صالح پر استحکام پیدا کرتے رہو یہ دنیا دار العمل ہے دنیا مدرات الآخرہ یہ آخرت کی کھیتی ہے جو یہاں بولو گے کل وہ کاٹو گے تو وہ رب العزت نے جنات الفردوس کی جو مہمان نوازی ہمیں عطا فرمائی ان بنیادوں پر غور کرتے رہیے اور ان کی اصلاح اور استحکام کی کوشش کیجیے جو کہ دو نقطوں سے عبارت ہے ایک ایمان اور ایک عمل صالح ممبتا بھی عمل ہوں لم دوسرے بھی نسال ہوں صحیح مسلم کی حدیث رسول اللہ آسم کا فرمان ہے کیا لوگوں عمل کی کوتاہی تمہارے ہی نقصان دے اگر عمل میں کوتا ہی کرو گے تو پھر دنیا کی اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے پیش کر کے تم اللہ تعالیٰ سے کامیابی حاصل کر سکتے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخروی کامیابی حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس عمل جیسی عظیم نعمت موجود ہے لا من مارو دشیار کسی نیکی کو حقیر نہ جانو اور جیسے ہی کسی نیکی کا موقع بن جائے اسے اختیار کر لو اسے اپنا لو آخرت کو ایک نیکی کے فرق پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں ایک نیکی زیادہ ہو گئی اللہ جنت میں داخل کر دے ایک نیکی کم ہو گئی اللہ جہنم میں داخل کر دے گا تو کسی نیکی کو حقیر نہ جانو اور اللہ رب العزت جس نیکی کا موقع دے دے اسے اپنا لو اور اپنی صحافیت کی زندگی کو امان صالح کا مخزن بنا لو بابروبر اعمال حطرت جو آفیت کی زندگی ہے اس میں عمل کر لو تو اس کے کہ تم فطروں کا شکار ہو جاؤ ایسی بیماریوں تم پر حملہ عمر ہو جائے جو تم کو عمل سے روک دے فقر آ جائے جو تم کو دنیا کے تفکرات میں پھنسا دے یا موت آ جائے جو تمہاری زندگی کا خاتمہ کر دے اور پھر تم کسی نیکی کے قابل نہ رہو پھر تم کہو کہ ایک پل ایک لمحہ مجھے مل جائے میں اپنا سارا مال خرچ کر دوں اللہ فرمائے گا نہیں اپنا ایک پل تقدیم ممکن ہے نہ تاخیر ممکن ان فتنوں کے بقوق سے قبل آمال صالحہ کریں اللہ رب العزت بڑا غفور رہیں اگر بندے میں اخلاص ہو بندے کا دل اخلاص کے نور سے منور ہو تو بڑے چھوٹے اعمال پر بڑی چھوٹی نیکیوں پر وہ راوی ہو جاتے قیامت کا دن ہوگا فرشتے جو اللہ کے خوف سے معمور ہیں وہ کیا کہتے ہوں گے مسلسل ان کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے ماں بدنا کا حقہ عبادت کا یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے کب سے وہ پیدا ہوئے اور قیامت کے قائم ہونے تک وہ اللہ کی عبادت کر رہے سبیاں گزر گئی رسول اللہ آسم کا فرمان ہے کہ ان ساتوں آسمانوں میں ایک چار انگلی کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں فرشتوں کی پیشانیاں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی اور وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کی حمد و سنا بیان کر رہے ہیں اتنی طویل عبادات اتنا اللہ کا ذکر لیکن قیامت کے دن کہیں گے ماں بدلا کا حق کا عبادت یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے غیر لم مشرق بے کشیا لیکن ایک بات بڑے مصوخ سے کہتے ہیں کہ ہم نے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے لیکن توحید پر قائم رہے کسی کو تیرا شریک نہیں بنایا لیکن فرشتے بڑا علم رکھنے والے اللہ تعالی کی معرفت رکھنے والے وہ جانتے ہیں کہ صدیوں کی یہ عبادتیں اور یہ طویل سجدے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق پورا نہیں کر سکتی ہماری سوچ کا کیا محبت ہونا چاہیے اگر ہم اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیں اور اپنے دلوں کو اخلاص کے زیور سے آراستہ کر لیں جو اللہ دیکھتا ہے اپنے ہر بندے سے اخلاص تلاش کرتا ہے کہ بندہ یہ عمل کرنے والا میرے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ان لا ينظر الى الى صوركم ولا ولا اجسامكم الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم اللہ تعالی پہلے نہ تمہاری صورتیں دیکھتے نہ تمہاری یہ بھاری بھڑکم باڑیاں دیکھتے نہ تمہارا مال دیکھتے کیا خرچ کر رہا کتنا خرچ کر رہے بلا کی جم روح کلو دیکھوں اللہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ عمل کرنے والا میرے ساتھ کس قدر مخلص ہے اس کے دل میں کتنا اخلاص یہ اخلاص اگر قائم ہے تو اللہ اپنی رضا اور اپنی محبتیں بندے پر نشاور کر دیتے اس کے چھوٹے چھوٹے آواز رسول اللہ کے دور میں ایک صحابی اللہ کے پر نے اس کو دیکھا مدینے سے باہر فرمایا کہ ہاں رجل لا لاحد ہوتا بالطعام اس شخص نے لگتا ہے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا مسلسل فاقے برداشت کر وہ شخص اللہ کے پیغمبر کے پاس لایا گیا اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کہ تم کون اور تم کہاں سے آئے ہو اس نے کہا کہ اکبر تم میرا راہلی وہ مالی وہ آشیراد میں کہاں سے آیا ہوں میں اپنا مال اپنی تجارت اپنی برادری اپنا اہل سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں اور مجھے ایک شخصیت کی تلاش ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم دلہن اسلام میں اس شخصیت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس اسلام کی دعوت تم دیتے ہو وہ اسلام کیا ہے ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں میں اس سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کو دخل تو جنت کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت مجھے کیسے مل سکتی جب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں محمد ہوں میں اللہ کر ہوں وہ شخص بڑا خوش ہو جو اس کی زندگی کی طلب تھی وہ سامنے آ گئی نجد کی سرزمین سے آیا تھا بارہ پندرہ سو کلو کا فاصلہ طے کر کے اسلام کا راستہ معلوم کرنے کے لیے جنت کیسے مل سکتی یہ معلوم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے کیا فرمایا فرمایا کہ تشدد الا اللہ وہ اللہ محمد رسول اللہ تو کرما عند اللہ تم اللہ کی توحید کو مان لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دو اور اقرار کر لو قبول کر لو بیما جاد عند اللہ اللہ کی طرف سے جو کچھ ہے اس کو قبول کر لو اعتقاد و عمل اعتقاد قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ حق ہے اس میں شک کی شبہ کی تردد کی کوئی گنجائش نہیں اور امن قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ اسے اپنا لو وہ شخص کہتا اقرار تو میں نے مان لی رسول اللہ کے تو کی مسفنا نماز قائم کرو اس نے کہا اقرار تو میں نے قبول کر لیا بتسوم رمضان رمضان کے روزے رکھو اس نے کہا آ تو میں نے قبول کر لیا بتوں زکا زکار زکات دو اس نے کہا تو میں نے قبول کر لیا وہ اس اچانک ملاقات میں بڑا حیران بھی تھا کہ مندر سامنے کھڑے اور کہتے ہیں کہ دل تو چاہتا ہے کہ میں یہ عمر گزار دوں مگر مجھ پر ایک بھاری ذمہ داری ہے اپنی قوم کے تعلق سے میں قوم کی طرف واپس جانا چاہتا ہوں میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے سچے پیغمبر سے مل چکا ہوں مل کر آ رہا ہوں اس پیغمبر کی یہ دعوت ہے اس کا یہ پیغام ہے یہ قوم کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ کہہ کر واپس لڑ گیا صحابہ کہتے ہیں کہ اس کی اونٹنی کا توازن بگڑا اور وہ گردن کے بعد نیچے گر کر وہی شہید ہو جناب محمد الرسول اللہ اس کے پاس گئے اس کی حالت اس کی یہ موت بظاہر بڑی پریشان خود یہ تمانی کبیر کی روایت کے الفاظ ہے کہ رسول اللہ آسم نے فرمایا اسے غسل دو اسے کفن پہنا دو اور اس کی قبر کھو دو صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھے ہیں اور خاموش ہیں لایا تکلم اللہ اللہ کے ہم سے گفتگو نہیں فرما رہے کوئی بات نہیں کر رہے اصل معاملہ کیا تھا کہ یہ شخص جو چند لمحات پہلے ایک گمنام آدمی تھا اس کے تعلق سے اللہ کی وحی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے باتیں کر رہے ہیں آخر اللہ کے پیغمبر کی خاموشی ٹوٹی رسول اللہ آسم نے فرمایا من اللہ دین مجرا کثیرہ مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ اس شخص کا شمار ان لوگوں میں سے جو عمل بہت کم کرتے ہیں لیکن ثواب بہت پا جاتے ہیں بہت کم ہے بنیاد کیا ہے اس شخص کا اخلاص اس کی محنت اس کی طلب حتیٰ کے کھانے پینے کو فراموش کر چکے اپنی نجات اور اپنی کامیابی کا راستہ تلاش کرنے میں سرگردار ہے پھر رہا اللہ کے پیغمبر کو ڈھونڈ رہے اللہ باد نے فرما دیا کہ ہاں نیلا ہاں قریب ہو جا کسی یہ تو ان لوگوں میں سے ہے جو عمل بہت کم کرتے ہیں لیکن ثواب بہت پا جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے سرد محبت سے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا تو رئی تو پڑا کہیں نہیں میں نے دو فرشتوں کو دیکھا دسان ہے یدان جنت جو اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈالتے اللہ کی طرف سے مہمان نوازی حالانکہ عامرہ میرا عمل بہت کم کیا اگر یہ طلب انسان کے دل میں آ جائے عمل کی رغبت خواہش عمل کی طلب اس کے لیے گھر سے نکلنا جب تو جو جس کو جو کر تو یہ طلب بڑی عظیم و شان اللہ کے بندو تمام اوسط کے حدیث آپ سنتے رہتے کہ ایک شخص کو اگر کسی مسئلے میں اسکائل ہو اور اس کو حل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کھڑا ہو کسی عالم کا قصد کرے کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا جواب لینے کے لیے گھر سے باہر نکل جائے تو فرمایا کہ گھر کی چوک کا مور کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر یہ عظیم طلب ہے زبان میں ہے اس کا قصہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہے وہ بھی اپنی قوم کا نمائندہ بن کر آیا جو دنیا کے آداب سے واقف نہیں ہے کسی بڑی شخصیت کو کس طرح پکارنا چاہیے کس طرح خطاب کرنا چاہیے وہ نہیں جانتا اونٹنی سمیت مسجد میں آ گیا پیشاب کی حاجت ہوئی مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا یہ اس کا ایک ظاہری ادب و آداب ہے لیکن اللہ رب العزت کی معرفت اللہ کے ساتھ تعلق جنت کے حصول کے شوق دین اسلام کا تعارف حاصل کرنا یہ جذبہ اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا اللہ کے نے سوال کیے کہ میں جنت کیسے پا سکتا ہوں جنت کے مستحق کیسے بن سکتا ہوں رسول اللہ نے اس کے سوالوں کے جواب دیے اور اس نے کہا کہ لا دین والا ان کو اس ذات کی قسم جس نے دین حق دے کر آپ کو بھیجا جو کچھ آپ نے فرما دیا میں اس پر اضافہ کروں گا میں کمی کروں گا یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں اپنی قوم کو دعوت دوں گا اپنی قوم کو جا کر بتاؤں گا تو کم ہند نبی یہ حق کا کہ میں اللہ کے سچے رسول سے مل کر آ رہا ہوں میں اللہ کے سچے پیغمبر کا دیدار کر کے آیا ہوں میں جنت کا راستہ معلوم کر کے آیا ہوں نجات کا طریق سمجھ کر آیا ہوں اگر کسی کو شوق ہو کہ جنتی انسان کا دیدار ہو جائے چلتے پھرتے جنتی انسان کی زیارت ہو جائے تو وہ اس کو دیکھ تو حقیقت یہ کہ کوئی عمل کیا ہی نہیں لیکن یہ طلب جذبہ ثابت یہ حص اور یہ اخلاص یہ بڑا قیمتی سودا ہے تین کی بتایا ہے رب العزت کس طرح بندوں کے گناہوں کو معاف کر دے رسول اللہ نے ایک بار ایک حدیث بیان فرمائی کچھ صحابہ آپ کے ساتھ تھے دراصل ایک منظر آپ نے دیکھا کہ چودھری کا چاند روشن اور کوئی بادل نہیں بڑی روشنی بڑا اجالا تو آپ نے سوچا کہ اس چاند کے تعلق سے کچھ صحابہ کو فاش کر دیا جائے کچھ درد دے دیا جائے رسول اللہ سب نے ساتھ فرمایا ان لکم سے تراؤن رب رکھوں کما تراؤن القمر کو دینت فکر ایک دن آئے گا تم اپنے پربندگاہ کو دیکھو گے جس طرح چودھری کے چاند کو دیکھتے اور ایسا دیکھو گے کہ لا سبان نور اپنی رویت ہی اس کو دیکھنے میں شروع کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس طرح دیکھو گے یہ تصویر اللہ تعالی کی رویت کے تعلق سے نہیں ہے کہ جیسے چودھری کا چاند ہے ویسا اللہ کا چہرہ ہے اس نئی کہ نہیں شہی اس جیسی کوئی چیز نہیں کوئی چیز اس کی مثال نہیں بن سکتی یہ تشویش کی حیثیت نے کہ جس طرح اس چاند کو تم دیکھ رہے ہو اور کوئی تکلیف نہیں آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی اور کوئی بھیڑ نہیں کوئی امتحان نہیں کوئی شخص یہ سوچے کہ بڑا رش ہوگا اللہ کو دیکھتے ہوئے اٹھانی پڑیں گی کسی کندھوں پر بیٹھنا پڑے گا نہیں امن کی اندرون اپنی بہشتوں میں اپنے تختوں پر بیٹھ کر تکیوں سے تیگ لگائے ہوئے اپنے پروتگار کو دیکھیں کوئی سے بڑی نعمت ہے جنت کی ساری نعمتیں ایک پر اللہ کا دیدار ایک پر دونوں جہانوں کی کوئی نعمت اللہ کے دیدار کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جہنم والوں کا جو عذاب ہوگا وہ اس جہنم کی آگ کی صورت میں ہوگا جس کی بڑی محیط صورت ہے اللہ کے پیغمبر نے بیان کی اور اس پر اضافی عذاب یہ ہوگا کہ کل لا ہوں اور میں محجوب ہوں کہ اہل جہنم کو کبھی اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا اہل جنت کے لیے صرف رسول اللہ سب نے فرمایا ان سفید اللہ اللہ صلاح سے اگر یہ دیدار حاصل کرنا چاہتے ہو اور تم میں یہ طاقت ہو کہ دو دبادوں پر دنیا کی کوئی چیز غالب نہ ہے تو یہ کر گزرو تمہیں دیدار مل جائے ایک نماز طلوع شب سے قبل والی یعنی فجر کی نماز دوسری نماز غروب شب سے قبل والی یعنی اثر کی نماز پوری زندگی چکندہ ہو کر یہ دونوں نمازیں وقت پر ادا کر لو جو اس کا وقت اور کوئی چیز اس پر غالب نہ ہے نہ کوئی کاروبار نہ کوئی خوف نہ کوئی مصروفیت نہ کوئی میٹنگ نہ نیند نہ آرام نہ بیماری کوئی چیز ان دو نمازوں کے وقت پر غالب نہ ہے وقت کی پابندی کرتے ہوئے یہ دو نمازیں پڑھ لو اور ایسا ضرور کر لو تمہیں اللہ کا دیدار مل جائے کتنا آسان سوپ ہے کتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت کے دیدار کی کہ اللہ تعالی اپنا چہرہ لوگوں کے سامنے کھول دے سارے پردے ہٹ دے کیا وہ عظیم مقام ہوگا اللہ رب العزت کا دیدار جو جو حاصل ہوگا اہل جنت کا حسن ان کا نور بڑھتا جائے گا اور یہ دیدار ملتا رہے گا نور بڑھتا جائے گا خوبصورتی بڑھتی جائے گی کتنی عظیم دے فرمایا ان دو نمازوں کی حفاظت کر لو ان کے اوقات کی پابندی کر لو یہ اللہ کی طرف سے بڑا عظیم تو نمازوں کی ادائیگی نمازوں کی پابندی حقیقت یہ کہ ہم سستی اور غفلت کا شکار ہے ہے لیکن یہ اللہ کی طرف سے بڑا عظیم ہے نا ابو القرفاف ایک صحابی ان کا بڑا ایک عجیب واقعہ میں نے ابھی کل ہی پڑھا رات کو پرانی کبیر یہ ان کا بیٹا رومیوں کے ساتھ جم کر اس لشکر میں موجود ہے جو اہل روم کے دل مقابل کھڑا ہے اور روم کے قلعہ کو فتح کرنے میں لڑائی ہو رہی حملے ہوتے ہیں لیکن کامیابی نہیں ملتی ان کا بیٹا رومیوں کی قید میں آ جاتا رومیوں سے قید کر دیتے اور قید کر کے اپنے قلعے کی ایک کوٹری بند کر دیتے بیٹا ہے بیٹے کی جدائی پھر اس کی تکلیف دشمن کی قید میں اس کا احساس تو ہوتا ہے ایک باپ کو لیکن ایسا کوئی احساس نہیں کیا لیکن ایک بات ایک کام جب تک قلعہ فتح میں ہو گیا بڑی پابندی سے کرتے رہے جب نماز کا وقت ہوتا یہ سوچ کر کے پتا نہیں میرے بیٹے کو کہاں رکھو اس نماز کے وقت کا علم ہوا بھی ہے یا نہیں قلعے کی فصیل کے پاس جا کر اونچی آواز سے پکار دے کے میرے بیٹے زہر کی نماز کا وقت ہو چکا نماز پڑھو میرے بیٹے اب اثر کی نماز کا وقت ہو چکا نماز پڑھ میرے بیٹے سورج ڈوب چکا مغرب پڑھ لو ہر نماز کے وقت باقاعدہ قلعے کی فصیل کے پاس اونچی آواز سے پکار اپنے بیٹے کا نام لے کر کہ فلا نماز کا چکا نماز پڑھ رہائی کے بعد بیٹے نے بتایا کہ آپ کا پکارا ہوا ایک ایک جملہ اللہ نے مجھے اس کوٹری نے سنا دیا اور وہ پیغام مجھ تک پہنچا دیا اللہ تعالی ہمیں ایسا نمازی بنا دے جس میں بجلی اللہ کا دیدار مل جائے اللہ رب العزت کی عظیم دیکھ کے مل جائے جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ فرشتے کھڑے ہیں قیامت کے ماں بات سبھی اللہ کو سجنے کیے اللہ کے سامنے عبادتیں کی ذکر و کار کیا اور آج کہہ رہے کہ یا اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا لیکن اگر دل میں اخلاص ہو اور عمل کی ایسی طلب ہو جنت کا ایسا شوق ہو جیسا صحاب رسول کو ہے تو پھر یہ سودا بڑا سستا دیکھیں اللہ کیسے راضی ہو تم یہ دو نمازیں پڑھ لو بقیہ نمازوں کے ساتھ ساتھ لیکن خاص طور پہ ان دو نمازوں کے وقت کی پابندی کر لو میں تمہیں اپنا دیدار ادا کر دوں اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے منفاقت اسرات الاصر فقان مال ہو جس شخص کی اثر کی نماز لیٹ ہو جائے اسے تو احساس نہیں کہ میں کیا کر بیٹھا لیکن جو نقصان اس کے اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے اس کا اگر اندازہ کرنا ہے تو یوں کر لے کہ جیسے اس کا اہل اس کا مال اس کی فیکٹریاں اس کی تجارتیں اس کے دفاتر اس کا باپ اس کی ماں اس کی بیوی اس کی اولاد سب کو ایک مقام پر جمع کر کے آگ لگا کے جلا دیے تھے اور وہ سب کا جلنا دیکھے اپنی آنکھوں کے سامنے تو کیا اس کی کیفیت ہوگی فرمایا کہ ایک اثر کی نماز کو لیٹ کرنے کے بات اللہ ہمیں اوقات کی محافظ کرنے والا بنا دے اپنے پیغمبر کی سنت کا متبع بنا دے اللہ تعالیٰ ہم سے وہ آواز لے لے جو اللہ کی رضا کا باعث بنتے ہیں ہمیں ایمان کی سلامتی اور عمل کی سلامتی عطا فرما دے اقول قولی حالا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد ایک تو آپ کو کچھ خبری دینی ہے اللہ کی فضل و کرم سے نیا آباد کی مسجد جو ہماری سیل ہوئی تھی الحمدللہ وہ پرسوں کھل گئی ہے اور وہ سیل گورنمنٹ نے توڑ دی اس میں میرے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں بہت سے ساتھیوں کے لیے جنہوں نے جن رات اس کے لیے کوشش کی ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں اللہ اخلاص ادا فرمائے اور اصل بات یہ کہ نام اللہ کے ہاں نوٹ ہو جائے یہ کامیابی تو اللہ رب العزت ان تمام ساتھیوں کو جزائے خیر ادا فرمائے جنہوں نے کوشش کی اور اس جہاد میں وہ باقاعدہ شریک رہے اپنا وقت دیا اپنا پیسہ دیا اللہ رب العزت ان کی اس نیکی کو قبول فرما لے انشاءاللہ یہ مسجد آباد ہوگی یہاں نمازیں پڑھی جائیں گی قرآن پاک کی تلاوت ہوگی اللہ کا ذکر ہوگا اور یہ صدقہ جاریہ ہوگا ان کے لیے جب تک یہ قائم رہے گی اللہ تعالیٰ اسے تا قیام قیامت قائم رکھے مقبوضہ کشمیر میں جمید اہل جموں کشمیر کے موجودہ امیر مولانا الرشید طاہری بہت بڑے عالم تھے ان کا انتقال ہو گیا اور بڑے مخلص رہنما تھے اور ان علماء میں ان کا شمار تھا جن کے فتووں پر جہاد کشمیر کا آغاز ہوا اور اپنی پیرانہ سالی اور زور عمری کے باوجود وہ جوانوں سے بڑھ کر اس جہاد میں مشغول و مصروف تھے دعا کریں کہ اللہ رب اللہ کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ شاء اللہ جمعے کی نماز کے بعد ان کا جنازہ غیبانہ ہم ادا کریں گے آپ ساتھ شریک ہوں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے یہ محمد بھائی نوبر والے بیمار ہیں ہاسپٹل میں ہیں دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت کام عطا فرمائے یہ انتظامیہ کی طرف سے ایک اعلان ہے اور وہ ساتھی باہر موجود ہیں یہ مدرسہ تعلیم القرآن فاطم زہرا کے نام سے قائم ہے ناصر کالونی کورنگی میں جس کو ہمارے ساتھی نے دیکھا اور اس کی تصدیق کی ادارہ چل رہا ہے اور تعلیم کا انتظام یہاں پر موجود ہے اور اللہ کے و کرم سے اچھا کام ہو رہا ہے اس کے تعاون کے لیے اپیل کی جا رہی ہے کیونکہ ایک پلاٹ وہاں خریدا ہے ساتھ مدرسے کے توسیع کے لیے جس کی ضرورت تھی اور دو لاکھ میں سودا ہوا ہے لکھتے ہیں کہ اکتیس جون کو وہ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 يا أرحم الراحمين صلى الله على النبي